أما بعد فأنا في الرحمن بن أبي قرآن رضي الله تعالى عنه قال توقع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فجعل أصحابه يتمسهون بغدوه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تمنى وليحسن جوار من جاوره یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمان ابن ابی قرآب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے یعنی جو پانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ سے وضو کے نتیجے میں الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا حضرات صحابہ اس کو گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے اللہ صحابہ علیمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ ایک عام معمول تھا جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پانی کو وضو سے الگ ہونے والے لے کر کے اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے بلکہ اس کو لینے میں باقاعدہ ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا ٹوٹ پڑتے بخاری تو شریف کی روایت حضرت محمود نے ربی رضی اللہ تعالیٰ یا کے الفاظ ہیں اور جس کے ہاتھ میں آ جاتا آ جاتا جس کے ہاتھ میں نہیں آتا اس کے ہاتھ جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر سری حاصل کر کے اپنے چہرے پر ملنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ یہ کیا نبی صلی اللہ تعالی چھوٹتے یا بلغم نکالتے تو جیسا بخار شریف کی روایت میں موجود ہے قربائے میں مسود سفی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب قریش کی طرف سے نمائندے بن کر ادیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو واپسی میں انہوں نے قریش سے جو بات کہی اس میں یہ تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں کیسر کسرا نجاشی لیکن کسی بھی بادشاہ کے آدمیوں کو اس کے ساتھ ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا محمد صلاحم کے ساتھی اور وہ پکا ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں وہ جب چھوٹتے ہیں تو ان کا لوہار دہن زمین پر گرنے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں گرتا ہے اور وہ لوگ اس کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب خاموشی کے ساتھ پورے ادب اور احترام سے سنتے ہیں جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش کی ہوتی ہے کہ آپ کے اس حکم کو میں پورا کر کے ہوں بہرحال یہاں معمول تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے دوران جس میں آدھار سے الگ ہو کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر بن لیا کرتے اس روایت میں راوی حدیث حضرت عبد الرحمان بن ابی قرآن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی عادت کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر لگے یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا ماں میرے کو ملا ایسا کرنے پر تم کو کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے سوال کرنا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے اب دیکھیے حضرات صحابہ ایسا کیوں کرتے ہیں ایک ایسی حقیقت تھی جس کو ہر کس و آ کر سمجھ سکتا ہے وہ پوچھنے کی چیز نہیں تھی لیکن دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرما اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے ان کے اس طرز عمل کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے دریافت فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے تاکہ جب اس کے جواب میں اس کی وجہ وہ خود جو بتائیں گے تو اس پر جو ان کو ان کی تربیت کرنی ہے جو ان کو ہدایت دینی ہے وہ آپ دے سکتے جلانچ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیاب کا پرواہتے ہوئے ان سے پوچھا کہ مالا ہمیں لوگوں والا اراح ایسا کرنے پر کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے ابھار جواب نہیں دیا جس کی توقع تھی حضرات صاحبہ نے عرض کیا حب اللہ ہے رسول کہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں دیکھو یہ عربی زبان بڑی اپنے مفہوم کے اعتبار سے وسعت کو لیے ہوئے ہے یہاں لفظ حب جو ہے موجود ہے یہ مستر ہے عربی زبان میں مصدر کی اضافت کبھی فائل کی طرف ہوتی ہے کبھی مفہول کی طرف تو اگر یہاں یہ حکم اللہ ہے و رسول ہی لفظ حکم اس کی اضافت ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر اس کو مقبول قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اس لیے ایسا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے ایسا اور اگر اس مصدر کی اضافت فائل کی طرف مانی جائے یعنی لفظ اللہ اور رسول ہی کو لفظ حد کا فائل قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں اس لیے ہم ایسا کریں یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں جب حضرات صحابہ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جو مجمل تھا اور جس میں دونوں احتمالات تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سعود عرب تھے اور سید الفصحا اور طلبا تھے اس لیے صلاحیت نے جواب کے اندر بھی دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے کہنے والا جس میں مستر کی اضافت مقبول کی طرف ہوتی ہے یعنی جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہو اور محب اللہ ہو یا جو اس بات کو پسند کرتا ہو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے دونوں باتوں اور کون مومن ہے جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اور کون مومن ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک سراج سے محبت نہ کرتے اور باتیں ہر مومن بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جواب کو سن کر آگے فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے اور حدیث اور عزیز کہ جب بولے بات کرے تو سچی بات کرے وہ جو امانت عمودہ تو میں اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے وہ جواب جا رہا ہوں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا شروع کرے تین باتیں فرمائیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان تینوں کے اوپر کوئی موقف نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ان کے ارشادات پر عمل کا اہتمام یہ ہے محبت کا چکا بہرحال جو تین باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی پہلی بات تو یہ ہے بلکہ خریدا ہے بس جب بات کرے تو سچی بات کرے یہ بولنے میں سچائی کا اہتمام کرنا اس کی بڑی تاکید ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ بولنے کی بڑی اہمیت بتلائی بلکہ سچ بولنا اور بات میں سچائی کا اہتمام کرنا ان تارہیں خیر میں سے ہے اور ان نیکی کے کاموں میں سے ہے جو آدمی کو دوسرے نیکی کے کاموں کے لیے آمادہ کرنے کا سبب بنتے ہیں دیکھو بات نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جب آدمی ان کو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دوسرے میں کے کام کرنے کی توفیق عطا ہوتا حضرت مولی سننا ہر گوری افر اللہ قدہ ہو ہمیشہ سلام کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کثرت سے سلام کرنے کی عادت ڈالو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا ہو یہاں یہاں جو سچائی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعطیب فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة کہ تم سچ بولنے کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچار آدمی کو نکو کاری کی بھی ہر نیکی کے کام کو بھی کہتے آدمی سچ بولنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو نکوکاری کی راہ پر لگا دیتے ہیں نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں اور یہ نکوکاری جو ہے نیک کام کرنا یہ آدمی کو تک تک لے جاتا ہے اور یہ ساتھ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ وہ للکی پر یہ جھوٹ کہ جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو بدکاری کے راستے پر لے جاتا ہے اور بدکاری آدمی کو جہنم تک پہنچاتی ہے وہ جھوٹ کیا ہوا یہ جھوٹ بلاخر آدمی کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے اس لیے وہ جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی جنان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جھوٹ سے بچنے کے لیے بڑا اہتمام اور تاکید لوگوں کو فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم غریب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پیار دیا کہ اللہ کے رسول میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں جھوٹ بھی بولتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں جنا بھی کرتا ہوں اب یہ سارے کام بیک پک چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے دھیرے دھیرے چھوڑ سکتا ہوں اب پہلے کون سا کام چھوڑوں یہ آپ مجھے فرمائیں تو نبی کبھی صلی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا چھوڑ اس نے وعدہ کر لیا تو جھوٹ نہیں بولوں اب اس کے بعد جب اس کے دل میں خیال آیا چوری کرنے کا تو اس نے سوچا کہ میں نے تو جھوٹ بولنے سے توبہ کری ہے تو جھوٹ نہیں بولوں گا اب اگر چوری کرتا ہوں اور بعد میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تھی تو میں اقرار کروں گا کی تھی تو چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا ہو میرے اوپر جاری اسی طریقے سے جب جنا کرنے کے لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس نے سوچا کہ اگر میں جنا کرتا ہوں تو کیونکہ میں جھوٹ بولنے سے توبہ کر چکا ہوں اب اگر بعد میں مجھے پوچھا جائے گا کہ تو جنا کیا ہے تو میں کروں گا ان پر بھی سزا جاری شراب پینے کو جب جیت چاہا تو یہی سوچا جھوٹ کیا چھوڑا سارے گنا چھوڑ تو حقیقت تو یہ ہے کہ سچائی یہ آدمی کو واقع نیکی کی راہ پر لے جاتی آج ہمارے معاشرے کے اندر سچائی کا اہتمام نہیں اور سچائی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنا لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اور یہ سب کا تعلق خالی اقوام سے نہیں یا سے نہیں تو بہرحال یہ سچائی بڑی اہمیت کی حامی ہے اس لیے فرماتے یہ قریب ساتھ فرماتے ہر پیسہ جب بات کرے تو سچی بات کرے ابو داؤ شریف کے اندر باہر ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ جو دور تھا کیونکہ ادھر میں تجھے کچھ دیتی ہوں اس عورت کو نبی کریم صاحب نے پوچھا کہ جب تو اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ ادھر میں تجھے کچھ دیتی ہوں اس وقت کیا واقعہ تک تیرے دل میں اس کو دینے کے لیے تو چیز تھی رات کہاں میرے پاس ایک حضور کا اتنا تھا ایک پیس تھا میں نے دل میں نیت کی تھی کہ وہ آئے گا تو میں اس کو تم اس پر نبی کریم کہ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو تیرے نمایام میں جھوٹ لکھا جائے سچائی جو ہے اس کے اندر اب آدمی جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دور دور کے جھوٹ کے شاعر کو سب تک سے بچانے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں ہمارے نئے پرتوا حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب اللہ علیہ حضرت مولانا سید محمد علی عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے صاحب لائے کے کئی سال پہلے اور ایک مجلس میں اپنے والد بزرگوار کے بہت سارے واقعات سنائے ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ حضرت کے جو ملنے والوں میں سے کسی کے عزیز کا والدہ یا کسی کا انتقال ہوا حضرت نے ان پر تعزیت کا خط لکھوایا اگر پیلا کرا دیتے کہ میں لکھ رہا تھا لکھا رہے کہ آپ کی والدہ یا جو بھی تھا ان کے انتقال کی خبر ملی بہت دکھ ہوا قدر اچھا یہ لکھوایا اچھا گیا اور پھر کہنے کا ٹھیک ہے آگے چلو کہا میں نے پوچھا کیا بات کہا جب میں نے یہ جملہ لکھوایا کہ بہت دکھ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان کے اس عزیز کے انتقال پر دل میں دکھ کی جو کیفیت تھی کیا وہ اتنی تھی جس کو میں یہ تعمیر کر سکوں کہ بہت دکھ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ بولنے والا ہوتا ہوں بہرحال آدمی جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں یہ ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمائی بلکہ امانت آج کے اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کریں امانت یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم اور آپ اپنی بول چال میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص مفہوم اور مطلب اس سے مراد کیا جاتا ہے کبھی کوئی قیمتی چیز ہے جو آدمی حفاظت کے خاطر کسی دوسرے کے حوالے کرے آپ کہیں لمبے سفر میں جا رہے ہیں حج میں یا کا ایک دو مہینے کا سفر ہے آپ کے گھر میں تین چیزیں برات پڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری بہتری میں کہیں یہ چیز چوری نہ ہو جائے کسی اچھے امانتا آدمی کا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں یہ میرے زبرات تم اپنے پاس رکھو اس کی حفاظت کرو میں واپس آؤں گا تو میں وصول کر لوں گا اس کو ہم امانت کہتے ہیں یہ تو ہے لیکن قرآن اور حدیث کی زبان میں لفظ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا کوئی بھی کام کسی بھی کام کے سلسلے میں کسی بھی ذمہ داری کے معاملے میں کسی کے اوپر اعتماد کرنا اسی کا نام ہے اور جہاں کی یہ مفہوم بڑا وسیع ہے شاہ عبد العزیز صاحب کہہ کے اللہ علیہ آ فت العزیز کے اندر امانت کی بہت ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ سب امانت ہے نماز امانت ہے زکات امانت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم کیا اب اپنے وقت پر اسی طرح نماز کو ادا کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ امانت کے تقاضے کو ہم پورا کریں اور نماز کی ادائیگی میں بھی اس کے فرائض واجبات سلن مستحبات آداب ہر چیز کی اسی طرح رعایت کرنا اور تمام آباد کو اسی طرح ادا کرنا جس طرح یہ بتایا گیا ہے یہ سب امانت میں آتا ہے یا نماز کو جس کا تین سلاد کا جو حکم کیا گیا نماز کو قائم کرو تو شریعت جس طرح نماز ہم سے پڑھوانا چاہتی ہے اس کے مطابق نماز کو ادا کرنا یہ ہے ہماری تقاضا اب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا تنہائی میں ہو تو بھی لوگوں کے سامنے تو ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو تو بہت خوشی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اور تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو جلدی جلدی اس کو نمٹا رہی تنہائی سے یا ندمے سے کوئی فرق پڑتا جس کے دل میں ہمارا جذبہ ہوگا وہ ہر حال میں یکساں طور پر اس نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے حقوق نماز روزہ روزہ ہے روزہ رکھا ہے تو روزے کے جو تقاضے ہیں کہ بھائی اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنے آنکھ کی حفاظت کرے اپنے کام کی حفاظت کرے روزے کی حالت میں کوئی حفت نہیں ہونی چاہیے بدیگاری نہیں ہونی چاہیے کوئی جو ہے گانے والی اپنی زبان سے نہ کہے کوئی گانا وغیرہ نہ سنے اور یہ جو روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے طور پر روزے کی حالت میں انجام دینا یہ بھی مفادی کے اندر آتا ہے اب چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہر حالت آدمی اس کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور شریعت جس طرح ہم سے روزہ رکھوانا چاہتی ہے اور روزے کی حالت میں شریعت کی طرف سے ہمیں جو جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان ساری ہدایتوں کو ہر حالت میں ادا کرنا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا یہ ہے یہی ہے سرکار کا اور حج وغیرہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں عبد العزیز صاحب فرماتے یہ سب امانت کا اسی طرح بندوں کے حقوق کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کے اندر بھی امانت ہی والا حکم کا فرما ہوتا ہے اللہ نے ہمیں پورا جسم دیا آنکھیں دی زبان دی کان دیے دل دیا دماغ دیا ہاتھ دیے پاؤں دیے یہ سارے قوا تو اللہ تعالیٰ نے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمیں ان آزاد کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت یا حکم کیا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے سے منع کروایا وہاں استعمال کرنے سے اس کو روک کر اپنے آپ کو بچا یہ امانت کا تقاضا اگر اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے تو ان کا کیا جائے گا قرآن کہتا ہے یار آج میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جنہوں میں تو آدمی چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے اب دیکھیں یہاں آپ کو غلط جو استعمال کیا بلکہ گاڑی کا انتقاب کیا اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے کر سے آنکھ کی سے یہ آنکھ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے اگر زبان کو ہم غلط جگہ استعمال کریں گے اور زبان کو کے ذریعے سے ہمت کا انتخاب کریں گالی گلوچ کریں کسی کا استحدہ اور کریں اور جھوٹ بولیں چگلی کا کھائیں اور جتنے بھی گناہ زبان کے ہیں یہ اگر اس میں زبان کو ہم استعمال کریں گے تو یہ کیا کہلائے گی زبان کی جیان کہلائے گی گانا سنیں اور غیبت سنیں اور اس طرح جو ہے غلط چیزیں کانوں سے سنیں اور کسی پڑھائی عورت کے ساتھ بات چیت کریں مشاورت کے ساتھ اور سنیں اس کو فون فون پر پر چپکے سے کسی کی بات سنیں وہ سب کیا کہہ رہے گی ہمارا کہنے کا حاصل ہے کہ ہمارا پورا جسم اور جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قواب اور عطا فرمائی ہے یہ سب ہمارا اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا یہ گویا امانت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو یہ اس میں کیا کہلائے گی خیانت کہلائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں معاشرتی اخلاقی دینی اور جیسے ہم کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں نے کسی ادارے کے ساتھ اپنے ادارہ دیا سروس کا جو ہے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کر لیا نوکری آپ نے کسی ادارے کے اندر اب اس ادارے کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی جتنا کام سونپا گیا جب آپ کو چار گھنٹے پڑھانا ہے اب اگر چار گھنٹے سے کم ہوگا تو کیا کیا جائے گا پورے چار گھنٹے اس میں کمی جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں اسی طرح جو مختلف ذمہ داریاں ہیں مسجد کی تولیت مسجد کا متولی پناہ مدرسے کا اہتمام اسی طرح جتنے عام ادارے ہیں ان اداروں کی ذمہ داریاں جو جن حضرات کے حوالے ہیں کمیٹیاں ہوں چاہے اس کے سیکرٹری ہوں یا اس کے صدر ہوں جو بھی ہوں جس جس حیثیت سے جو جو ذمہ داری کی گئی ہے وہ سب کا کیا جائے گا اس کی ادائیگی میں ذرا برابر کمی ہوگی تو وہ کیا اس میں داخل ہو جائے گا کے اندر داخل ہوگا تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امانت کا لفظ ایسا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کا اتنا عام مفہوم ہے کہ ہماری پوری زندگی اس میں آ جاتی پوری شریعت خود پرانے پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت کو امانت سے تعبیر کیا ہے والجبال عرق نا منها الگ منها الگ دیواجی رہا وقت فرماتے ہیں کہ ہم نے کو یعنی شریعت کے احکام کو جن کا انسان کو پابند بنایا گیا ہے انسان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کائنات کی دوسری بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے پیش کیا آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر غلام سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ تم ان احکام کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہو اور ان کو اختیار کیا گیا تھا چاہے تو قبول کریں چاہے تو انکار کریں تو جب ان کے سامنے شریعت کے احکام پیش کیے گئے بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں بابر میں اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انہوں نے جا کر کیا انکار کر آسمان امانت نہ امانتان کشید پورا دیوانہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس امانت کے بار کو اٹھانے کے لیے وہ انسان کی کام تہوار انسان نے شریعت کے ان احکام کو قبول کرنا منظور کر لیا تھا ہم اس کو بتا دیں گے بہت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری شریعت جو ہے وہ کیا ہے امانت امانت اپنی جو امانت ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ کوئی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں دیا جس میں وہ جملہ ارشاد نے فرمایا ہو لا ایمان و لا امانت کہ جس آدمی کے اندر امانت کا جو ہے مادہ نہیں ہے وہ ایمان سے محروم ہے یا امانتی ہے جو آدمی کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر کرتی بلکہ ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے گجراتی میں بھی ہے نا کوئی غیر شریف اپنے معاملات کا رہا ٹھیک ٹھاک ہو تو اس کو بھی بولتے بڑا ایماندار سب جانتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں بھی لوگ بولتے بڑا ایماندار آپ کہنے والے کو کوئی کہہ سکتا ہے تو کافی کوئی ایماندار ہے ارے ایمانداری کا مطلب میرا یہ ہے بڑا معاملے کا ٹھیک ٹھاک ہے گڑبڑ نہیں کرتا تمہارا کہنے کا حق یہ ہے کہ یہ داری بڑی اہمیت کی کمی ہے اور کسی بات پہ یہ نے فرمائی بلو بڑی وسیع ہوں جاور ہوں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دکھاتا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی تاکیت فرمائی اس کو ایمان کا اللہ تعالیٰ آخرت کے کا تقاضا بتلایا بہت شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے جن پر چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے ایک دوسری روایت بائد شریف کی ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو آخرت کے ایمان کا تقاضا ہے تو بہرحال میں تو یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث میں بھلے صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن آپ علیہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے شریعت کے تمام احکام کو بجا لانے والا بن جائے یہ ہے کہ محبت کا حقیقی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے مزید تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے آپ کو دعوانہ سبحان